کے ان کو اجازت دی حقیقت یہ ہے کہ اہل اللہ کو جب اعتماد ہو جاتا ہے کہ یہ دین کی صحیح خدمت کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے اجازت اور خلافت عطا کرتے ہیں تو میں اس سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شیخ نے اعتماد کرتے ہوئے اجازت عطا فرمائے اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہودیوں کے وہاں دستور یہ تھا کہ جب ان کے وہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ایک مخصوص قسم کا رنگ اور کلر پانی میں ڈال کر اس بچے کو نہلاتے تھے اور جب اس کلر کے پانی میں نہلا دیا تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ یہودی بن گیا یہ ایک مخصوص پہچان تھی ان لوگوں کی رب کریم نے اس پر یوں فرمایا سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ارے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کیا دنیا کے رنگوں میں رنگنے سے کوئی مذہبی بن جاتا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں اب اللہ کا رنگ ہے کیا یہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ تو اللہ تو دکھائی دیتا نہیں میں نے ابھی فجر کے بعد مرکز پر ایک بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اصل بات بیچ میں یوں آ گئی تھی کہ یہی نبی معراج میں گیا تو اللہ نے آنند فانند سفر کرا دیا ذرا سی دیر میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور بستر گرم تھا اب بستر گرم کب رہتا ہے ابھی جا کر ابھی آئے اتنی تھوڑی دیر کتنا لمبا سفر بیت المقدس اور وہاں سے سات و آسمان اور کہاں کہاں اتنے مختصر سفر اتنا لمبا سفر اتنے مختصر وقت میں اور یہی نبی جب ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے تو کتنے پاپر گر رہا ہے نہ کوئی سواری ہے نہ اللہ کی طرف سے کوئی براک آیا بلکہ تین دن چھپ رہا ہے گارے سور میں اور چھپ کر کے آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور اس راستے کو اختیار کر رہا ہے جس راستے کا کسی کو پتا نہ ہو دشمن بگل لیں گے اور ہفتہ دس دن چلنے کے بعد چھپتے چھپاتے پہنچے عجیب اس پر جو حضرات اکابر نے کھولا ہے فرمایا ایک ہے اللہ کو ملنا اور ایک ہے اللہ کو پانا معراج کا سفر اللہ کو ملنا تھا اور ہجرت کا سفر اللہ کو پانا تھا دنیا میں جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس کو مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا وہ نبی ہو ولی ہو غوث ہو کتب ہو ابدال ہو امام الانبیاء ہو کوئی بھی ہو اسے اللہ کو پانے کے لیے مسائب جھیلنے پڑیں گے یہ ایک لازمی معنی ہے اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں مصائب کو جھیلے بغیر اللہ کو پالوں قطان نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بلال جیسا بلال جب ایمان لا رہا ہے تو میاں مار رہا ہے اور مارتے مارتے تھک جاتا تو رک جاتا یہ رکنا اس لیے نہیں تھا کہ رحم آ گیا یہ رکنا اس لیے تھا کہ سانس لے لے اور پھر پتھروں پر گھسٹنا اور اس کے بعد گرم ریت پر سلانا اور عام لوگ یہ گرم ریت کے متعلق سوچ لیتے ہیں کہ دھوپ کی گرم ریت نانا دھوپ کی نہیں آگ پر گرم ریت کرتے تھے آگ پر بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا بہت آسان ہے میں نے رات کی مجلس میں شیخ ابو نجم مصری دعوت برکاتوں کا ایک جملہ سنایا کہ میں حج میں باب العمرہ کے اوپر شیخ ابو النجم دوسری حج کے دوران ان کا بیان ہوتا ہے بادل شاہ میں ان کے بیان میں بہتا ہوا تھا انہوں نے فرمایا کہ لوکان نبی فی زمانینا اگر اس وقت نبی موجود ہوتے تو امت اتنی گراوت پر آ چکی ہے کہ یہ امت اپنے نبی کا بھی سودا کر دیتی یہ امت کی گراوت ہے بہت کھولا انہوں نے بہت رو کر انہوں نے اس مضمون کو بیان فرمایا بھائی اللہ کو بڑے بول پسند نہیں ہے میں نے صبح ہی مرکز پر ایک بات کہی تھی کہ جو صحابہ کام کرتے تھے وہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم کچھ نہیں کرتے اللہ اور ہم نہیں کر رہے اور کہہ رہے ارے میرے جیسا کام کرنے والا کوئی نہیں یہ فرق ہے بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے ہاں یاد رکھ کے میرے بھائی اور بڑے بول اللہ کو پسند نہیں ہے حضرت داود علیہ السلاط وسلام جیسی شخصیت العظم پیغمبر ہے وہ تو العظم پیغمبر ہے اپنا نظام بڑا بہترین بنایا تھا کیا نظام فرما ایک دن عبادت کروں گا پورا ایک دن گھر والوں کی ضرورت اور ایک دن لوگوں کے جھگڑے حل کروں گا مخاسمت مسائل اور پھر عبادت میں بھی بڑی بہترین ترتیب صبح بیوی بچے دوپہر میں آپ شام کو نوکر اس میں بھی ترتیب ایک مرتبہ زبان سے جملہ نکل گیا اللہ میرا انتظام کتنا اچھا ہے اللہ نے فوراً وہی اتاری داود میری توفیق سے ہے کس کو العزم پیغمبر کو میری توفیق سے فرمایا اچھا اپنے انتظام پر یہ بات میں تجھے فتنے میں مبتلا کروں گا العزم پیغمبر کو کہا جا رہا ہے میں تجھے فتنے میں فرمایا حضرت بتا دو نا کب فتنہ فرمایا اگر بتا دوں تو امتحان کیسا فتنا بوانا امتحان آزمائش ایک دن عبادت کر رہے تھے وہ عبادت کا دن تھا اور کوئی اپنا جھگڑا لے کر آ گیا کہ میرا یہ جھگڑا ہے میری یہ مخاسمت ہے آپ حل فرما دیجیے نوکروں نے کہا کہ حضرت تو بھی عبادت میں ہے فرمایا اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو شام تک میں بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرا مسئلہ حل کیجیے اب حضرت اس کے مسئلے کو حل کرنے میں بیٹھے ہیں تو شام ہو گئی عبادت چھوٹ گئی اللہ نے شام کو جبریل کو بھیجا اور فرمایا داؤد تمہارے انتظام کا کیا ہوا آج وہ تمہاری عبادت کا کیا ہوا حضرت داؤد علیہ السلام توبہ کرتے ہوئے فوراً سجدے میں گر گئے یہ وہی سجدہ ہے داود علیہ السلام کی توبہ کا جس کو سورہ سواد میں بیان کیا سورہ سواد میں ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا تو تلاور یہ وہی سواد یہی وہی اور اس امت کو یہ کہا گیا کہ میرے داؤد نے توبہ کا سجدہ کیا تھا لیکن تم جب پہنچو قرآن پڑھتے پڑھتے تو تم بھی ذرا میرے سامنے جھک جائیے ہو یہ سجدت تلاوت ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ پر گرم کی ہوئی ریٹ اس پر سناتے تھے اور سنا کر اوپر پتھر رکھتے تھے گرم اور وہ پتھر ابن ہشام نے لکھا ہے کہ اللہ کتآ اگر اس پتھر پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ پتھر اتنا گرم ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر میں گوشت بن جاتا تھا وہ پتھر رکھ دیتے تھے بہت آسان ہے تقریر کر لینا بول لینا سن لینا جو مت اپنے نبی کے طریقوں کے سودے کر رہی ہو اس امت پر کیا اعتماد ہو سکتا ہے یہ پتھر کا حال تھا لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ تھا ان احد احد ان احد احد ان احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے درس میں ایک عجیب بات یہاں لکھی حضرت فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں جب اذان کا مسئلہ آیا اور صحابہ سے مشورہ ہوا اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تو خواب عبداللہ ابن زید نے دیکھا تھا اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے آنکھ کھلی اور دورے دورے حضرت کے پاس پہنچے اور حضرت میں نے ابھی خواب دیکھا جس میں ایک صاحب نے مجھ کو یہ اذان کے کلمات سکھائے اور دوسرے صاحب نے تقبیر کے کلمات اور فرمایا ہم فرشتے ہیں اور ہم سکھانے آئے اتنے میں حضرت نے فرمایا بلال کو بلاؤ حضرت بلال کو بلایا اور بلال سے کہا کہ تم آزاد دو عبداللہ جو کلمات تم کو کہتے جا رہے ہیں تم آزاد دو اس کو سوال یہ ہوتا ہے کہ خواب عبداللہ نے دیکھا تو انہی کو معذن بناتے بلال نے تو خواب دیکھا نہیں تھا پھر بلال کو معذن کیوں بنایا محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں لأن بلال انڈا سوت بلال کی آواز بلند تھی اور اذان میں بلند آواز کی ضرورت تھی اس لیے بلال کو مقرر کیا ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلال کا انتخاب نبی کی زبان سے اللہ نے کروایا اور کیوں کروایا فرمایا میرے پیغمبر مکی زندگی میں حالات میں اہد اہد اور اللہ ایک ہے کا نعرہ جب بلال نے لگایا ہے تو خوشیوں کے دنوں میں بھی میرے عہد عہد کا نعرہ میرا بلال ہی لگائے گا انتخاب حضرت بلال کا اللہ کے اللہ جل شاہ نے فرمایا حضرت شیخ نے وہاں ایک عجیب بات لکھی ہے فرمایا مصائب میں رب کو یاد کرو گے خوشیوں میں وہ تمہیں یاد کرے گا مسائب میں اپنے رب کو اگر تم یاد کرو گے تو پھر خوشیوں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا اور وہ ایسے یاد کرے گا کہ ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دے گا تو شب اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ لیکن اللہ کا رنگ ہے کیسا کچھ پتہ نہیں اللہ کے حبیب معراج میں جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے مسلم شریف کی روایت ہے ابو ذر غفاری نے فرمایا ہر رائے تربک یا رسول اللہ اللہ کے حبیب آپ نے اپنے اللہ کو دیکھا تھا تو حضرت فرماتے ہیں رائے تو ربی نورا میں نے میرے رب کو دیکھا نور تھا فرمایا ہاں میں نے میرے رب کو دیکھا وہ نور تھا لیکن فوراً دوسری روایت میں حضرت نے یہ فرمایا ولاکن بینی و بین اللہ تعالی حجاب القبریا میرے اور میرے اللہ کے درمیان کبریائی کا پردہ تھا کبریائی تمام محدثین فرماتے کبریائی کا پردہ کیا مطلب کپڑوں کے پردے تو ہوتے ہیں پلاسٹک کے پردے بھی ہوتے ہیں لیکن کبریائی کا پردہ یہ کیسا ہوگا سارے محدثین فرماتے ہیں کہ ترجمہ کر لو میننگ میں مت جاؤ اللہ کے حوالے لیکن حضرت علامہ عبد ال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اب کیا جانو گے یا قابل کیا ان علماء سے پوچھیں کہ یہ لوگ کون تھے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبریائی کے پردے کا مطلب یہ ہے جب کوئی باروب آدمی سامنے بیٹھا ہو تو اس موقع پر آپ پوری نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے یوں دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پھر نیچے دیکھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کبریائی کا پردہ مطلب نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں میں اپنے رب کو برابر نہیں دیکھ سکا حضرت کا روب اتنا تھا اب جل مجدہ کا تو اب جب نبی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکے تو ہمیں کیا پتا کہ اللہ کا رنگ کیسا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں صرف اللہ میرے رنگ میں رنگ جاؤ یہ دنیا کے رنگوں میں رنگنے سے کیا تم مذہبی بن جاؤ گے اب اللہ کا رنگ کیسا ہے مفسرین اس کی تفسیر فرماتے ہیں انبیاء کو دیکھ لو اور انبیاء کے طریقوں پر آ جاؤ تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے انبیاء کے طریق بہت بڑی چیز ہے انبیاء کا طریق آج ہماری زندگیوں سے یہی طریقہ نکل گیا نبی علیہ السلاۃ السلام نے ہمیں معاملات معاشرت اخلاق عبادات عقائد ہر شعبے میں نبی کے رنگ میں رنگنا ہے ہر شعبے میں میں نے اس وقت یہ آیت اس لیے پڑھی کہ عبادات میں تو ہم کچھ کر لیتے ہیں نماز پل الحمد للہ ماشاء اللہ وزیر آباد ہے لیکن معاملات اور معاشرت اور اخلاق کا جو باب ہے نا وہ امت نے بلا دیا میرا نبی یوں دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو دیکھ رہا تھا اللہ نے دکھایا اس لیے ترمدی شریف کی مفسر روایت میں میرے نبی علیہ السلام کی زبان اللہ نے کہلوایا کہ تیری امت پر چودہ نشانیاں جب تو دیکھ لے تو اب تیری امت کو تو کہہ کر جانا کہ میں ان پر سرخ پتھروں کی بارش برساؤں گا میں زلزلوں سے انہیں ہلاک کروں گا وہ چودہ نشانیاں لمبی چوری ہے لوگ زکات کو ٹیکس سمجھیں گے لوگ وقف کے مال کو ملکیت سمجھیں گے امانت میں خیانتیں ہوگی مسجدوں میں شور ہوگا زور زور سے لوگ باتیں کریں گے ہے نا زور زور سے لوگ باتیں کریں گے مسجدوں میں شور ہوگا گانا عام ہو جائے گا آج دیکھ لیجئے موبائل کی دنیا میں گانا عام ہو گیا مولانا تقی صاحب عثمانی نے ایک فتوا لکھا ہے مسئلہ لکھا ہے اگر تم نے اپنا رنگ ٹون گائن کا رکھا اور کسی نے تمہیں فون کیا تو وہ تو بےچارا مجبوراً تمہارے اس گائن کو سن رہا ہے رنگ ٹون کو جتنی دیر اس کو گائن سننا پڑا اتنی دیر کا گنا تمہارے دفتر میں لکھا جائے گا ہمارے امال کے ٹھکانے نہیں ہے لوگوں کے گنا ہم کا اثر پر لے کر جائے گانا عام ہو جائے گا شراب عام ہو جائے گی شراب شراب عام پی جائے گی اللہ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ مولانا تاریخ جبیل تشریف لائے تھے انہوں نے ایک عجیب بات کہی اپنی مجلس میں کہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا میرے پڑوس میں کوئی گورا بیٹھا ہوا تھا اور اس گورے نے مجھے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ گورا مجھے یوں کہنے لگا کہ مجھے تمہارے پاکستان کی شراب بڑی اچھی لگتی ہے تو مولانا رو پڑے اور یوں کہا کہ میرے اسلام کی پہچان شراب سے ہو رہی ہے شراب سے پہچان آج ہماری پہچانیں ایسی ہو گئی جھوٹ بولنے والا مسلمان دھوکہ دینے والا مسلمان عزت لوٹنے والا مسلمان کسی کی ہنسی کو دیکھ کر رلانے والا مسلمان ہر جگہ آج ہماری پہچان یہ ہو گئی کہ جہاں یہ دیکھ لو سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے وہ اخلاق کا ایک بہت بڑا باپ جو اللہ کے نبی ہم کو دے کر گئے تھے آج ہماری زندگیوں سے ختم ہو گیا بہت بڑا بات اور معافی کا عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافق جب مرنے لگا تو اس کا بیٹا پکا صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہا تیرے نبی سے کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے بخاری شریف میں پوری روایت میں اسی کا ترجمہ کر رہا ہوں تیرے نبی سے کہنا میری نماز پر آئے تو بیٹا کہنے لگا باپ تو کس منہ سے کہہ رہا ہے پوری زندگی تو نے نبی کو ستایا ہاں میرے نبی کو اس نے زلیل اور کمینہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ کو نبی کی فیور میں سورت اتارنی پڑی سورہ منافقون اس کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے لو خریدن نل من ہل اس نے تبوک میں کہا تھا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں اور محمد زلیل ہے ہم مدینے جانے کے بعد زلیلوں کو نکال دیں گے آپ اندازہ لگائیں کیسے الفاظ بول رہا ہے کیسے الفاظ کیسی باتیں بول رہا ہے اور کتنے حالات حضور کے لیے اس نے پیدا کر دیے تھے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے بیٹے نے کہا کس موہ سے کس موہ سے تو اس کا جملہ سنو اس نے کہا اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بر کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں تو کہنا تو صحیح واقعات بیان کے رہ گئے عمل میں نہیں آئے عمل میں نہیں ہے فرمایا تیرے نبی کو کہنا تو صحیح باپ مر گیا عبداللہ پکے صحابی حضرت کو آ کر بتایا کہ حضرت میں نہیں چاہتا تھا لیکن بات کہہ کر گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں حضرت نے فرمایا بالکل جنازہ تیار ہو جائے مجھے کہو میں پڑھاؤں گا نماز جنازہ تیار حضرت پہنچ گئے حضرت عمر نے کپڑا کھینچا فرمایا پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ نبی کی توہین ہوئی یہ اس مرتبہ فرمایا مجھے بہت غصہ تھا نبی کا دامن کھینچا حضرت کس کی نماز حضرت عائشہ کو الزام لگانے والا وہ عائشہ کی بدنامی نہیں تھی نبوت کی بدنامی تھی اس کی آپ ہماری بیٹی پر یا ہم پر ذرا سا الزام آ جائے ہم زندگی پر قطع تعلق اور حضرت کا حال یہ ہے کہ نبوت بدنام ہو رہی اس کی نماز حضور نے فرمایا عمر پڑھا نہ دیا اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع نہیں کیا پھر میں کہا سبعین مرتا فلن یغفر اللہ تو حضور کیا جواب دیتے کتاب التفسیر بخاری شریف میں ہے حضرت نے فرمایا اللہ تو یہ کہہ رہا نا کہ سیونتی مرتبہ کرو گے تو معاف نہیں تو میں سیونتی سے زیادہ مغفرت کروں گا اس کے لیے تو اللہ معاف کرے گا رحمت والے نبی نے حالانکہ وہاں منع کیا جا رہا تھا لیکن رحمت والے نبی نے دوسرا معنی لے لیا جس پر جس کا غلبہ ہوتا ہے نا وہ وہی معنی نکالتا ہے مجھ پر غصے کا غلبہ ہو تو میں کسی لفظ سے غصے کا میننگ نکالوں گا اور اگر رحمت کا غلبہ ہو تو رحمت کا معنی نکالوں گا حضرت پر رحمت کا غلبہ تھا حضرت نے رحمت کا معنی نکال لیا چونکہ روایت میں آیت میں صاف صاف تو نہیں تھا اللہ کو بعد میں صاف صاف آیت اتارنی پڑی لا ولا قبری آئندہ کبھی نماز نہ پڑھائے ان کی قبر پر بھی کھڑے نہ رہے صرف نماز نہیں پڑھائی حضرت اپنا ابا مبارک لے کر آئے تھے کرتا فرمایا میرا کرتا اس کا شعار بناؤ بخاری کے الفاظ ہے شعار شعار کون سا کپڑا ہوتا ہے شعر شعرن سے شاہ کا منع بال بدن کے اندر بال ہوتے ہیں نا مطلب میرا کپڑا اس کے کفن کے اندر ڈالو اگر میرے کپڑے سے بخشش ہو سکتی ہو تو وہ بھی میں دے رہا ہوں بخاری شریف میں ہے کہ اس کو قبر میں رکھ دیا گیا حضرت نے فرمایا نکالو اس کو پھر نکالو اسی سے امام بخاری کا مسئلہ مستمبر فرمایا ضرورت کی بنیاد پر میت کو نکالا جا سکتا ہے اس کو نکالا نکالنے کے بعد حضرت نے اس کا منہ کھولا اور منہ کھول کر حضرت نے اپنا اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اپنا خوب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا میرے تھوک سے بھی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کیا یہ معافی کا جذبہ ہمارے اندر ہے نہ ہم اپنے حقیقی بھائی کو معاف نہیں کرتے ہم اپنی بہن کو معاف نہیں کرتے ہم اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرتے ترا کے میسر شوت ای مقام کے بعد اس دانت خلافس تو جاؤں تو اپنوں کو معاف نہیں کرتا پرایوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے بہت بڑا باب ہے ایک اخلاق کا ہم نے بھلا دیا ہم نے صرف عبادتوں کو ایک دین سمجھ لیا کل صاحب کے دادا جو ہوتے ہیں دادا کا مطلب روحانی دادا حکیم اختر صاحب دامت برکات تو ملا لیا حکیم صاحب کے ملفوظ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری عبادتوں کے اندر وزن پیدا کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو اچھے اخلاق ہے ورنہ کھوکھلی نماز سے وزن نہیں ہوگا اگر اس کھوکھلی نماز میں تمہیں وزن پیدا کرنا ہو تو اچھے اخلاق اپناؤ اچھے اخلاق ہم نے بہت بڑا باپ بلا دیا میرا نبی دیکھ رہا تھا آنے والے حالات کو اسی لیے اخلاق کے بعد میں یوں فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ میرا امتی ماں کو لات مارے گا باپ کو دھکے دے گا اور دوستوں سے پارتیاں کرے گا اک کا بہو و اک کا ابو ہو وہ ادنا صدی کا ہو کیا یہ وقت نہیں آ گیا جو حضرت کہہ کر گئے تھے آج بیٹا اپنے ماں باپ سے ہنستے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں اور باہر دوستوں سے خوب ہنسی مذاق کر رہا ہے گھر میں آتا ہے تو جیسے اپنے آپ کو ہر وقت ٹینشن میں بتا رہا ہے اور باہر دوستوں سے خوب ہنسی مذاق ہو رہی ہے کھانا پینا ہے یہ میرا نبی دیکھ رہا تھا اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں انتلی دل امتو ربا یہ اللہ نے بتائے حالات فرمایا تیری امت پر ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے پہلے کہ پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں کو اپنے باپ کو نوکر بنائے گی نوکر نوکرانی نے اپنے سیٹ کو جنا یہ مطلب ہے یعنی تغیر زبان ہو جائے گا زمانہ بدل جائے گا یہ اولاد کی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج میں گیا معراج منامی تھی یعنی آپ کی روح مبارک گئی فرمایا وہاں میرے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی بہترین قرآن جنت میں آواز آ رہی تھی تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون پڑھ رہا ہے تو فرمایا تمہارا حارثہ پڑھ رہا ہے حارثہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی تو اچھا وہ تو ابھی مرا نہیں دنیا میں ہے اس کا قرآن یا جنت میں فرمایا اس نے اس کی ماں کی جو خدمت کی ہے وہ خدمت اللہ کو اتنی پیاری آ گئی کہ اللہ نے فرمایا حارثہ روزانہ جو قرآن پڑھتا ہے اس قرآن کو جنت والوں کو سناؤ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور حارثہ سے فرمایا تیری ماں کی خدمت تجھے وہاں پہنچا دیا اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے ہم نے بلا دیا بیوی کے ساتھ جو محبت کے مسائل ہیں وہ ختم اپنی بیوی سے وہ تعلقات نہیں ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں اگر اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا پڑے گا اور نبی کا رنگ صرف نمازوں کی حد تک نہیں تھا نبی کا رنگ تو نمازوں کے ساتھ اخلاق میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی ایک عورت آئی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عجیب سوال وہ کر رہی حضرت میرا خطبہ ہو گیا منگنی ہو گئی میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں کو بھی توفیق ہو جائے یہ پوچھنے کی جہاں خطبہ ہوتا ہے وہاں دنیا بھر کی تیاری ہوتی ہے لیکن اخلاق نام کی کوئی تیاری نہیں ہوتی کوئی تیاری نہیں اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے کہ یہ لوگ محنت کریں اور امت کے اندر یہ باتیں پیدا کریں فرمایا کہ میرے شوہر کے مجھ پر کیا حق ہے تو حضرت نے کیا جواب دیا فرمایا تیرے شوہر کے پورے بدن پر فورے نکل آئے فورے اور وہ پک جاوے اس میں سے پیپ نکلے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی تیرے شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیا ہماری بیٹیوں کو ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں نہ ہماری بیٹیوں کو کیا تعلیم ہے بیٹا گھر پہ آ جانا محتاج کر دیں گے اس کو اس کی اولاد کو دیکھنے کی ہے نا یہ ہماری تعلیم کیا اللہ اس پر راضی ہو جائے گا جن اولادوں کا رشتہ باپ سے توڑ دیا مسلم شریف میں تو یہاں تک روایت ہے کہ اگر کسی بچے نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنے باپ سے نصب کو کاٹ کر دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کر دیا قیامت کے دن اللہ اس بچے کی طرف نگاہ شفقت نہیں فرمائیں گے آج تو ماں اور نانا اور نانی خود باپ سے رشتہ کتوا رہے کہتے نہیں دیکھنے دیں گی تمہارا لو تمہارا قانون کچھ بھی کہتا ہو تمہارا لو اور قانون نہ دیکھو جو محمد الرسول اللہ لو بنا کر گئے وہ دیکھو اللہ کریں کہ یہ ہم میں زندہ ہو جائے نماز روزوں پر تو بہت باتیں ہوتی رہتی ہے لیکن یہ جو اصل چیزیں ہیں نا یہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی ادھر عورت کو یہ تعلیم دی اور حتیٰ کہ حضرت نے یوں فرمایا مسند احمد کی روایت ہے ابو داؤد شریف کی فرمایا اللہ کے بعد اگر تعظیمی سجدے کی اس امت میں گنجائش ہوتی عبادتی سجدہ نہیں عبادتی سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی تو بیوی کو کہا جاتا کہ شوہر کو سجدہ کر یہ شوہر کا مقام ہے اور ادھر شوہر کو کیا کہا گیا اخلاق کے بعد میں شوہر کو یہ کہا گیا کہ اگر تو نے تیری بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کیا تو یاد رکھ تیری نماز تجھے نہیں بچا سکے گی اور تیری بیوی کی مظلومیت تجھے جہنم میں لے جائے گی بہت بڑا باب ہے اخلاق کا میرے نبی نے ایک سوسائٹی کیسے گزرے اس کو کر کے بتایا تربیت اولاد کے بعد میں آج بابا باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار آخر اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر ہم وہ بھی تو نہیں دے رہے ہیں اس کو صرف ہی حق مانگتے رہیں گے اس کے پاس سے یا اس کے کچھ حقوق ہے وہ بھی تو ہمیں دینا ہے تربیت اولاد کا مسئلہ انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی ہم ملیں گے بہت تفصیلی میں گفتگو کروں گا تربیت اولاد کے بعد میں اولاد پیدا ہونے کے بعد تربیت کا مسئلہ نہیں ہے ہم کب سے سمجھتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تب سے نہ جب لڑکا لڑکی کی چوائس ہو نکاح کی تب سے تربیت اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے تب سے ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لڑکا اور لڑکی صرف خوبصورتی کو اصل بنا کر نکاح کرتا ہے صرف خوبصورتی اسی کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کا طریقہ ہے آپ رہتے ہیں عیسائی ملک میں یہ صرف خوبصورتی پر نکاح کرتے ان کو اخلاق سے کچھ پڑی نہیں خوبصورتی دے کے نکاح کر لیا جس نے جس لڑکے کی چوائس خوبصورتی رہی یا جس لڑکی کی چوائس خوبصورتی رہی اس نے آج نکاح کے موقع پر ہی عیسائیت کی بنیاد ڈال دی آنے والی اولاد عیسائیوں کے طریقے پر جائے گی اور جس نے دولت کو اصل بنایا دولت ملدار ہے مجھے بھی مل جائے گی اس کی دولت اس خاندان میں میں نکاح کروں گا تو جس نے دولت کو اصل بنا کر لڑکی ہو یا لڑکا انتخاب کیا چوائس کی تو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہودی دولت کو بنیاد بناتے ہیں نکاح میں تمہاری آنے والی اولاد اللہ کے نبی کا فرمان ہے آج ہی سے تم نے بیج ڈال دیا یہودیت کا آنے والی اولاد یہودیت پر جائے گی اور اگر تم نے اونچے خاندان کو دیکھ کر کہ خاندان بڑا اونچا ہے میں اس میں نکاح کروں گا میرا بھی نام ہو جائے گا یہ ہندویت کا طریقہ ہے آپ ہندوستان میں آؤ اخبار میں پڑھو یہ لوگ جب اپنے بیٹا اور بیٹی کے لیے جب اخبار میں ایڈورٹائز دیتے ہیں نا تو بڑے بڑے خاندان اندر لکھتے ہیں کہ برہمن خاندان کا ہونا چاہیے فلاں خاندان اونچے اونچے خاندان مانگتے جس نے خاندان کو بنیاد بنا کر نکاح دیا میرا نبی فرماتے ہیں کہ اس نے آج ہی سے بنیاد ڈال دی آنے والی اولاد طریقہ ہندویت پر جائے گی اور جس نے اخلاق کو دیکھ کر نکاح کیا لڑکا ہو یا لڑکی ولایت نہیں دیکھنا ہے کہ ولی ہے کہ نہیں اتنا دیکھنا ہے کہ پانچ وقت کی نمازی ہو قرآن ہو اچھے اخلاق ہو جس نے اس کو دیکھ کر نکاح کا انتخاب کیا اس کی آنے والی اولاد میرے نبی کی زبان پر طریقے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر جائے گی اس کو میرے نبی نے یوں فرمایا تن کہ کا العربین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك فض فر یہ اس حدیث کا مفہوم ہے تو تربیت اولاد کا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پیت میں بچہ ہو تربیت اولاد کا مسئلہ سیدنا عبد القادر جیلانی نے لکھا فرمایا کثرت سے عورت قرآن کی تلاوت کرے پیدا ہونے والی اولاد صالح پیدا ہوگی کثرت سے قرآن اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے کہ وامیٹنگ ہو رہی ہے ہماری بچیاں جب جاتی ہے پریگنٹ ہونے کے بعد تو ڈاکٹر تمہیں اینجائٹیز ہو گیا ہے تم ایک کام کرو تھوڑا سا ڈرامہ دیکھ لیا کرو ذرا ٹی وی پر بیٹھا کرو ڈاکٹر تمہیں کیا مشورہ دے رہے یہ مشورے ہیں ہمارے اکابر مشورہ دیتے ہیں قرآن پرو پیدا ہونے والی اولاد دیندار پیدا ہوگی صالح پیدا ہوگی اس پر بحقی کی ایک روایت مجھے یاد آ گئی کہ عورت جب قرآن پڑھ کر یوں کہتی ہے کہ اللہ یہ قرآن میری طرف سے اور میرے اندر کے بچے کی طرف سے تو فرشتہ اس قرآن کو لے کر چلتا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے ایک فرشتہ اوپر سے آتا ہے دونوں کی ملاقات ہوتی ہے آنے والا فرشتہ جانے والے سے پوچھتا ہے کیا لے کر جا رہے تو یہ فرشتہ کہتا ہے کہ فلاں عورت نے قرآن پڑھا اور اللہ کے دربار میں اپنی طرف سے اور اپنے بیٹے کی طرف سے اپنی ماں اندر کا جو بچہ ہے اس کی طرف سے پیش کیا اس کو لے کر میں جا رہا ہوں فرمایا اسی لیے آنے والا فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ مجھ کو اس کی اور اس کے بچے کی مغفرت لے کر بھیج رہا ہے میرے نبی کہہ رہے ہیں سنو بچہ دنیا میں نہیں آیا اس سے پہلے ماں کے قرآن کی برکت سے اللہ اس بچے کی مغفرت کر رہا ہے اللہ کرے کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں تربیت اولاد کا ایک بہت بڑا باب ہے اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے معاشرت کا ایک بہت بڑا باب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو بھائی سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگو اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے طریقوں پر آ جاؤ تم اللہ کے رنگ پر آ گئے اور جب تم اللہ کے رنگ پر آؤ گے تو اللہ کے رنگ میں رنگا جانے والا کوئی مجھ سے محبت کرتا اور میں اس کو آگ میں دھکیلوں یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جائے اور اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے یہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی نسلی حبیبنا شفيعنا وسندنا يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يطلع.